حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تھے تو آپ کو سواری پیش کی گئی مگر آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا پھر جب واپس ہوئے اور سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا تحقیق فرشتے چل رہے تھے تو مجھے لائق نہ تھا کہ وہ چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستتر